السلام علیکم students welcome to lecture fourteen operating systems course I am hoping that everything is going well keep sending those questions that you you are doing I will be happy to answer them اچھا آج کے جو مین ڈسکشن ہوگی وہ سی پی یو اسکیجولنگ کی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ I just spend maybe five more minutes on giving closure threads concept with couple of examples ایک ایگزامپل تو پچھلی دفعہ جو کی تھی وہ کر لیں گے ریئل کوکلی اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے اور ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں گے لیکن وہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے let see what the agenda is for today جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ آج کے ایجنڈے میں ویل ریویو لیکچر تھرٹین کے بعد ہم ڈسکشن شروع کریں گے سی پی یو اسکیجولنگ کی we'll spend about three lecture including today's lecture on discussing the C P U scheduling اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب اسکیجولرس کی ڈسکشن کی تھی تو تین قسم کے اسکیجولرس کی بات کی تھی short term scheduler medium term scheduler اور لانگ ٹرم اسکیجولر اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کو یوز کرتے ہیں ہم to schedule processes which are waiting in the ready queue تو ساری جو ڈسکشن اسکیجولنگ الگودمس کی ہوگی سی پی یو اسکیجولنگ کی وہ ساری کی ساری شارٹ ٹرم اسکیجولر پہ ہوگی تو اس کا ہم دیکھ لیں گے ایک دفعہ دوبارہ کسی شارٹ ٹرم اسکیجولر کیا کرتا ہے ڈسپیچر کو دیکھ لیں گے ہم کہ وہ کیا کرتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ ریزنس کے ہیں کب scheduler short term scheduler invoke ہوتا ہے یعنی کب یہ اپنا کام شروع کرتا ہے کیا کیا اس کے ریزنس ہیں اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی کہ اسکیجولنگ کرائیٹیریا کیا ہے یعنی اگر آپ کے پاس مختلف اسکیجولنگ ایلگدمس دیے ہوئے ہیں تو آپ کن پرامیٹرس کو یوز کر کے چوز کریں گے کہ یہ پرٹیکولر ایلگدم یہ بہتر کام کرے گا اور اس لیے ہم اس کو یوز کریں گے ان اے سسٹم تو ان ساری چیزوں کی بات کر لیں گے اور آخر میں ہم ڈسکشن شروع کریں گے آج مختلف اسکیجلنگ الگریدمس کی اور ان میں ہوپ فلی آج ہم ایٹ لیسٹ دو کی بات کر لیں گے first come first serve scheduler اور شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر اس کی دو قسمیں ہیں جن کے نام ہیں شارٹیسٹ جاب فرسٹ اور شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ تو ان کی ڈسکشن کر لیں گے and all of this will be done with few example ایچ چاہ اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی تھریڈس کی بات کی تھی تو تھریڈس کی جب بات کی تھی تو ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا تھریڈ کا انٹروڈکشن تو دے دیا تھا لیکن میں نے اس کو ریکیپ کیا تھا اور پھر دوبارہ with sample codes C language میں جو کوڈ دیے تھے میں نے ان کو دکھا کے میں نے آپ کو ویژلی بتایا کہ سنگل تھریڈیڈ پروسیس کیسے نظر آتا ہے اور ملٹا تھریڈیڈ پروسیس کس طرح نظر آتا ہے تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کتنے ٹائپس کے تھریڈس ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم نے کہا کہ یوزر لیول تھریڈس ہو سکتے ہیں اور کرنل لیول تھریڈس ہو سکتے ہیں یوزر لیول تھریڈس میں ہم نے کہا کہ یہ تھریڈس ٹوٹلی مینج ہوتے ہیں یوزر اسپیس میں یعنی جب تھریڈ کوئی کریٹ کیا جاتا ہے اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہو اس کو اسکیجول کرنا ہو تھریڈس کی آپس میں سنکونازیشن کرنی ہو یہ سارے کا سارا کام یوزر اسپیس میں ہو رہا ہوتا ہے typically by way of some libraries user level libraries such as the P thread یا سولیرس کی اپنی لائبریری ہے یا جاوا تھریڈ جو ہیں وہ لینگ وہ بھی اسی eh, زمرے میں آتے ہیں اچھا کرنل کا یوزر لیول تھریڈس کو بالکل پتا نہیں ہوتا تو کرنل کو صرف پروسیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کرنل پروسیسز کو اسکیجول کرتی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ یوزر لیول تھریڈز میں اگر ایسا ہو کہ ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ ایک کوڈ لکھیں جس میں صرف ایک ہی تھریڈ ہو اور پھر ایک کوڈ لکھیں جس میں ملٹیپل تھریڈز آپ, نے لکھے ہوں یعنی ملٹیپل پیسز آف کوڈز اس پروسیس میں کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں تو and certainly you will be able to to do that only if you are able devise an for solve the problem which allows you to have these multiple concurrent threads اچھا یہ سارے یوزر لیول پہ ہو رہے ہوں گے کہ ایک پروسیس میں ایک تھریڈ ایک پروسیس میں ملٹیپل تھریڈس تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو اسکیجلنگ ہوگی وہ فیئر ہوگی وہ کس طرح سے فیئر ہوگی کیونکہ دونوں پروسیسز ہیں آل دو ایک میں ایک تھریڈ ایک میں ملٹیپل تھریڈز ہیں پروسیسز کو اسکیجول کرنل ہی کر رہی ہے تو کرنل کو صرف پروسیسز نظر آ رہے ہیں تو دونوں پروسیس کو تقریباً ایک جتنا وقت ملے گا سی پی یو یوز کرنے کا اس لیے فیئر اسکیجلنگ ہوگی یہ تو ہو گیا یوزر لیول تھریڈ پھر ہم نے کرنل لیول تھریڈ میں کہا کہ ان کو ساروں مینٹین کرنا کریٹ کرنا ٹرمینیٹ کرنا تھریڈس کی سنکونازیشن کرنا تھریڈس کو اسکیڈول کرنا یہ سارا کرنل میں ہو رہا ہے اچھا اس میں اگر دیکھیں کہ ایک پروسیس اگر ایک تھریڈ یوز کرتے ہیں اور ایک اور پروسیس جو ہے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ملٹیپل کرکن تھریڈ یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا is scheduling going to be fair اور ناٹ اچھا کیونکہ کرنل تھریڈس کو اسکیڈول کر رہی ہے اس لیے ایک پروسیس میں اگر زیادہ تھریڈس ہیں تو اس پروسیس کو سی پی یو ٹائم زیادہ ملے گا اس لیے اسکیڈولنگ جو ہے وہ in a way it's not going to be fair کہ ایک پروسیس کو تھوڑا وقت مل رہا ہے ایک کو زیادہ وقت مل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات ہم نے کر لی یوزر اور کرنل لیول تھریڈس کی اس کے بعد ہم نے بات کی کہ تھریڈ ماڈلس کتنے ہیں یعنی یوزر لیول تھریڈس کو کرنل لیول تھریڈس پہ میپ کرنے کی کتنے ماڈلس ہیں تو اس میں ہم نے بات کی کہ they are primarily three models ایک ہے کہ for every user thread for any number of user thread there is only one kernel level thread یعنی مینی ٹو ون ماڈل اس میں جو ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ یوزر لیول تھریڈس ہوں گے کرنل کو ان کا پتا نہیں بالکل اس لیے جتنے بھی یوزر لیول تھریڈ ہو جائیں پروسیس میں کرنل کو صرف ایک پروسیس کا پتا ہوگا ایک تھریڈ اگر سسٹم کال کرتا ہے تو ایک کرنل لیول تھریڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا اور باقی سارے پروسیسز بلاک ہو جائیں گے اچھا یہ ماڈل ہم یوز کرتے ہیں جتنے بھی یوزر لیول لائبریریز ہوں سچ ایس پی تھریڈس ان میں یوزر لیول پہ ملٹیپل تھریڈز ہو جاتے ہیں کورسپونڈنگلی کرنل میں صرف ایک تھریڈ ہوتا ہے پھر ماڈل ہم نے ڈسکس کیا ون ٹو ون یعنی for every user level thread there will be a kernel level thread اس میں ہم نے کہا کہ میکسیمم کنکرنسی آپ کو مل جائے گی اگر underlying architecture hardware architecture allows you to run these threads on separate processes, separate processors separate C P Us so for example اگر آپ کا ڈسٹریبیوٹر کو سسٹم ہے جس میں ملٹیپل مشینز ہیں یا ملٹیپل سی پی یوز ہیں within the same machine تو یہ تھریڈ جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سی پی یو ملنے کا چانس ہے اس لیے کنکرنسی آپ کو میکسیمم ملے گی یا آپ کا underlying C P U کا آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ وہ ملٹیپل تھریڈس کو الاؤ کرتا ہے رن کرنے کی تو پھر بھی آپ کو آپ رن کر سکتے ہیں truly these thread concurrently on underlying architecture اچھا آخری ماڈل تھا کہ مینی ٹو مینی کہ for given number of user level thread there is an equal or smaller number of kernel level تو اس میں ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروسیس میں کچھ تھریڈس کے لیے جو نمبر آف کرنل تھریڈ ہیں وہ ان یوزر لیول تھریڈ سے کم ہوں اس لیے میکسیمم کنکرنسی آپ کو نہیں مل سکتی تو یہ ہم نے ڈسکشن کر لی مختلف ماڈلس کی کہ کس طرح user level thread kernel level thread میں میپ ہوتے ہیں اور آخر میں ہم نے ڈسکشن کی پی تھریڈس کی ہم نے تین فنکشنز دیکھے پی تھریڈ لائبریری کے ون ٹو کریٹ تھریڈ دوسرا ٹو ٹرمینیٹ تھریڈ اور تیسرا for thread to join with another thread within the same process space اچھا اب ایسے کرتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ آخری کوڈ ہم نے دیکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر ریئل کوئک کہ یہ کرتا کیا ہے کس طرح ہم ایک پروسیس میں ایک اور تھریڈ کریٹ کرتے ہیں تو دو تھریڈ چلنے شروع ہو جاتے ہیں مین فنکشن کا تھریڈ اور ایک اور تھریڈ جو ہم کریٹ کریں گے اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں گے جس میں ہم ایک سے زیادہ تھریڈ کریٹ کریں گے so we'll see that how we can create multiple thread and not only one additional thread تو اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ ایگزامپل جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی I just go through this very quickly کیونکہ ہم نے اس پہ ٹائم لگایا ہوا ہے کہ مین فنکشن میں ہم پی تھریڈ کریٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں this is the P thread library function جس میں تھریڈ کریٹ کرتے ہیں تھریڈ آئی ڈی چلا جائے گا in the first argument which is a thread اور تھریڈ بنے گا فنکشن کا جس کا نام ہے مائی تھریڈ فنکشن جو کہ ہم نے اگلے صفحے پہ دیا ہوا ہے اس کا پرپز ہوگا to display message hello world data dot thread the thread version اچھا یہ مین جو ہے یہ تھریڈ کریٹ کرنے کے بعد P thread join function use کرتے ہیں اور اس تھریڈ کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب تک یہ نیا تھریڈ رن کر رہا ہوگا یہ مین تھریڈ یہاں پہ بلاک ہو جائے گا جب تھریڈ یہ ٹرمینیٹ کرے گا ایکسٹ کرے گا تو main thread will come out of the wait and execute the remaining code in in which this case will have exit the main thread exiting the main thread اس کے بعد مین تھریڈ بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو مین رن کیا اس نے ایک تھریڈ کریٹ کیا یہ تھریڈ رن کرنا شروع کر دیا مین تھریڈ بھی رن کر رہا ہے بٹ مین نے اپنے آپ کو بلاک کر لیا انٹل دس تھریڈ ٹرمینیٹس اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ مائی تھریڈ فنکشن کا کوڈ دیا ہوا ہے very simple as I said printf hello world the threaded version اور یہ ریٹرن کر دیتا ہے نال سے اس کوڈ کو ہم کمپائل اور رن کریں تو نیچے میں نے سیشن دیا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو کمپائل کر کے ایکسیکیوٹیبل آپ ایک فائل میں رکھیں جس کا نام ہیلو ہے یہ ہیلو کو آپ ایکسیکیوٹ کریں گے تو آپ کو اس پروگرام کی آؤٹ پٹ نظر آ جائے گی اچھا یاد رہے کہ یہ مین یہ جو مائی تھریڈ فنکشن اس کو ہم ٹرمینیٹ کرا رہے ہیں ود دا ریٹرن کال اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ there are three ways to terminate a thread ایک تو یہ ہے کہ آپ تھریڈ میں ریٹرن کر دیں یا پی تھریڈ ایکسٹ کی کال یوز کر لیں یا اگر مین تھریڈ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو بھی all thread that it has created they are all going to terminate اچھا آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال آ رہا ہوگا کہ what if you use the exit system call جیسے کہ ہم نے پریویسلی یوز کی ہوئی ہے ٹو ٹرمنیٹ اے پروسیس تو اگر تو آپ ایکسٹ سسٹم کال یوز کریں گے and not P thread exit تو پھر پورے کا پورا پروسیس ٹرمنیٹ ہو جائے گا not only this particular thread کیونکہ ایکسٹ سسٹم کال کرنل کو ملتی ہے اور کرنل کو ان تھریڈس کا نہیں پتا کیونکہ یہ یوزر لیول تھریڈس ہیں تو وہ سارے پروسیس کو ٹرمنیٹ کر دے گی اچھا اب دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ریئل کوکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ایگزامپل میں ہم کریں گے کیا اس ایگزامپل میں ہم مین فنکشن رن کریں گے اور اس میں ایک لوپ چلا دیں گے جس میں پانچ تھریڈز ہم کریٹ کریں گے آف دا سیم فنکشن یعنی ایک فنکشن کوڈ کو ہم پانچ دفعہ ایکسیکیوٹ کر دیں گے اور وہ کنکرنٹلی رن کر رہے ہوں گے so in this case we are going to have six threads running in this process main thread اور پانچ یہ ان کو چلڈرن تھریڈ آپ کہہ لیں اور اس کے بعد یہ تھریڈ جو رن کر رہے ہوں گے یہ بیسکلی وہی میسج ایک دے دیں گے similar to hello world but in this case it's going to be something like کہ my thread this is thread number one this is thread number two and so on and so اچھا وہ جو ڈسپلے کریں گے کہ this is thread number one this is two and so on وہ ان کے تھریڈ آئی ڈیز نہیں ہوں گے وہ سمپل نمبرز ڈسپلے کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھ لیتے ہیں اگلی دو سلائڈز میں کہ یہ کوڈ کس طرح کا ہوگا and we'll spend couple of minutes in explaining this code اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ پرنٹ ہیلو کا فنکشن جو ہے اس کے تھریڈ بنائیں گے ان دا مین فنکشن تو یہ فنکشن کیا کرتے ہیں یہ ڈسپلے کر دیتے ہیں وتھ پرسینٹیج ڈی اگر آپ دیکھیں پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ تو تھریڈ آئی ڈی اس کو پاس کیا جائے گا وہ اس کو ڈسپلے کر دے گا after and then it would display colon followed by hello world یعنی پہلا تھریڈ جو کریٹ ہوگا وہ ڈسپلے کرے گا ون کولن ہیلو ورڈ دوسرا تھریڈ جو کریٹ ہوگا وہ ڈسپلے کرے گا ٹو کولن ہیلو ورڈ تیسرا کرے گا three colon hello world and so on یہ پانچ تھریڈ اس طرح کے ہم کریٹ کریں گے اور اس کیس میں نوٹس کریں آپ کہ ہم نے ریٹرن نل سے تھریڈ کو ٹرمینیٹ نہیں کرا رہے ہم پی تھریڈ ایکسٹ کے تھرو اس تھریڈ کو ٹرمینیٹ کرا رہے ہیں اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ مین کا فنکشن کس طرح ہے going to be a simple loop جس میں ہم پانچ تھریڈ کریٹ کریں گے آف دا سیم فنکشن اچھا جب ایک پہلا تھریڈ ہم کریٹ کریں گے تو اس کو ہم یہ تھریڈ ارے جو ہے جس میں تھریڈ آئی ڈی اسٹور ہوں گے اس کی سلاٹ نمبر زیرو کو ایڈریس پاس کر دیں گے پھر ہم فنکشن کو کہیں گے کہ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس دے دو تھریڈ کو فنکشن کا نام دے دیں گے کہ جو فنکشن ہم نے جس کا تھریڈ بنانا ہے اور آخر میں انٹیجر زیرو پاس کر دیں گے which is the index value for the array تو اس لیے جو پہلا تھریڈ کریٹ ہوگا وہ ڈسپلے کیا کرے گا زیرو کولن ہیلو ورڈ اس طرح جب دوسرا تھریڈ دوسری دفعہ اس فنکشن کو کال کریں گے ان دا لوپ تو پہلا آرگومنٹ اس کا ہوگا address of the second slot in the array which is slot sub one thread sub one اس کا ایڈریس پاس کر دیں گے اور اس کو نمبر ون پاس کر دیں گے تو دوسرے تھریڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو جائے گی one colon hello world and so on and so forth تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ code will go through the code and see how this works اچھا آپ دیکھیں کہ ہم نے تھریڈس ارے ہیں which would have five elements نام تھریڈ ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا کہ it was defined as five loop میں ہم پانچ دفعہ لوپ باڈی کو ایکسیکیوٹ کریں گے اور پہلے دفعہ جب ایکسیکیوٹ کریں گے تو آؤٹ پٹ آپ دیکھیں گے creating thread sub zero creating thread zero اس کے بعد تھریڈ فنکشن ایکسیکیوٹ ہوگا تو دوسری آؤٹ پٹ آپ دیکھیں گے وہ ہوگا زیرو کولن ہیلو ورلڈ کیونکہ یہ جو پی تھریڈ کریٹ ہم پہلی دفعہ کال کریں گے اس میں ہم تھریڈس سب ٹی اور ٹی زیرو ہے اس کا مطلب address of the first slot of the thread array pass کریں گے ہم بتا رہے ہیں with the second argument being null کے ڈیفالٹ اس تھریڈ کو دے دیں فنکشن جو ان ووک ہوگا for the thread it would be print hello اور جو اس کو پرومیٹر فنکشن کو جائے گا وہ ہوگا ٹی اور ٹی کی ویلو زیرو ہے اس وقت تو پہلا تھریڈ جو ڈسپلے کرے گا زیرو کولن ہیلو ورلڈ اگر یہ پی تھریڈ کریٹ فیل ہو جاتی ہے ایرر ہینڈلنگ کریں گے ورنہ will go back increment T to one پھر آؤٹ پٹ کریٹ کرنے کے کریٹنگ تھریڈ ون پھر پی تھریڈ کریٹ سے دوسرا تھریڈ کریٹ کریں گے جو ڈسپلے کرے گا one colon hello world and so on and so forth جب یہ سارے تھریڈ کریٹ کر کے مین مین تھریڈ جو ہے پانچ تھریڈ کریٹ کر کے فور لوپ سے باہر آ جائے گا پھر وہ پی تھریڈ ایکسٹ کال کر دے گا تو پی تھریڈ ایکسٹ کال جب کرے گا تو یہ مین تھریڈ ٹرمینیٹ ہو جائے گا hopefully by then all the thread already displayed their output which is their number which is zero through four followed by hello world تو اس طرح ہم نے کیا کیا کہ مین جو فنکشن ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں یہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے جب تو مین تھریڈ رن کرتا ہے یہ پانچ اور تھریڈس کریٹ کر دیتا ہے اور یہ کنکرنٹلی رن کرنا شروع کر دیتے ہیں so in this case we have created six thread in this in this process تو اس کے بعد یہ ہم ڈسکشن ابھی ختم کر دیتے ہیں تھریڈس کی جیسے میں نے آخری لیکچر میں کہا تھا کہ perhaps we'll come back to the concept of thread in chapter seven جب ہم ڈسکشن شروع کریں گے کنکرنسی کی ایٹ دا پروسیس لیول اور کنکرنسی کے ایشوز کیا ہیں سنکونازیشن کیسے پروسیس کی کی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تھریڈز کو ہم کیسے سنکونائز کر سکتے ہیں in particular in the P thread library اچھا یہ تو ڈسکشن ہوگی تھریڈس کی اس کے بعد آج ہم ڈسکشن شروع کریں گے شارٹ ٹرم اسکیجولر کی کہ اس کی ضرورت کیا ہے کب یہ انووک ہوتا ہے کیا کرائیٹیریا ہم یوز کرتے ہیں to evaluate various short term scheduling algorithms اور پھر اس کے بعد کچھ اسکیجولنگ ایلگودمس کی بات کریں گے اچھا اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں اچھا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کرتا کیا ہے شارٹ ٹرم اسکیجولر جو پروسیسز ریڈی کیو میں ہوتے ہیں ان میں سے ڈسائڈ کرتا ہے کہ کس پروسیس کو سی پی یو اب ملنا چاہیے مے بی جو پروسیس کرنٹلی رن کر رہا ہے اس کا نیکسٹ سی پی یو برس ختم ہو گیا ہے اس نے کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے perhaps to wait for some تو in the meantime the C P U has to to be given another process so that we don't leave the C P U sitting idle تو یہ ریڈی کیو میں جتنے پروسیسز ہوتے ہیں if you recall they are ready to use the C P U but ان میں سے کس کو سی پی یو دینا ہے یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کا کام ہے تو شارٹ ٹرم اسکیجولر ڈیسائڈ کرے گا کہ کس پروسیس کو سی پی یو دینے پھر وہ ڈسپیچر کو کال کرے گا ڈسپیچر کانٹیکسٹ سوئچ کر دے گا اور نیا اسکیجل پروسیس رن کرنا شروع کر دے گا اچھا اس کی اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کون سے ایونٹس ہیں جو کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کو انووک کرتے ہیں کیا کرائیٹیریا یوز کرنے ہم نے سو آن اس سے پہلے ہم ذرا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پروسیس کیا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے so let's look at the next slide اچھا اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے میں نے دو تین لیکچر پہلے بتایا تھا جب پروسیسز کی ڈسکشن شروع کی تھی کہ the life of a process really consist of two types of burst ایک کو ہم سی پی یو برس کہتے ہیں this is the time during which the process is executing C P U instructions دوسری برس کو ہم نے ایک کہہ دیا I O burst but essentially this is a lump sum of many states that a process can be in ہو سکتا پروسیس کسی ان پٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہو پروسیس رن کیا گیا ہے اس نے یوزر کو پرومٹ کیا کہ ان پٹ دو مجھے اور یوزر کی بورڈ سے ان پٹ دے گا maybe the process has issued a disk read to read from a file اور جب تک وہ ریڈ کمپلیٹ نہیں کر لیتا ڈسک کنٹرولر تو یہ پروسیس کو ویٹ کر رہے ہیں یا اس نے ایک پروسیس کریٹ کر دیا by using the fork system call in Unix Linux systems اور پھر پیرنٹ پروسیس کو ویٹ کرنا ہے for this child process to terminate اور اس نے یا اس نے کئی پروسیسز کریٹ کر دیے اور کسی ایک کے لیے ویٹ کرنا ہے یا ساروں کے لیے بار بار کرنا ہے so anyway this is another state that a process can be in when it is not using the C P U یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس کو کوئی ریسورس چاہیے سسٹم سے اور وہ ریسورس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر بھی یہ کسی ویٹ اسٹیٹ میں چلا جائے گا waiting for that resource to to be available یا ہو سکتا ہے پروسیس اپنے آپ کو سلیپ میں ڈال دے it is going to sleep for some some time few second perhaps تو یہ ساری اسٹیٹس کو ہم نے لم سم کر کے کہہ دیا یہ آئیو برسٹ ہوگی so the life of a process really consist of the time when it is using the C P U اس کو ہم کہیں گے C P U burst and I O burst جس میں ساری وہ پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں then again the C P U burst again the I O burst and so on and so forth آخر میں پروسیس کچھ سی پی یو یوز کرے گا اور ٹرمینیٹ ہو جائے گا so this is the life of a process so keep this in mind اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سی پی یو برسٹ کیا اور سی پی یو برسٹ کتنی بڑی ہوتی ہیں تو اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گراف ہم نے دکھایا ہے ہارزونٹل ایکسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوریشن آف برسٹ کتنی ہے اور ورٹیکل ایکسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فریکوینسی کتنی ہے یعنی how often do these particular burst occur اچھا اگر آپ دیکھیں غور سے اس گراف کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب سی پی یو برسٹ اگر بہت چھوٹی ہے تو اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامز نارملی اس طرح بہیو کرتے ہیں کہ ان کی سی پی یو برسٹ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو less than eight microsecond جو ہیں وہ millisecond I'm sorry less than eight millisecond کی فریکوینسی کافی زیادہ ہے یعنی most of the process will have their next C P U burst less than eight milliseconds I think less than five millisecond look at the graph more closely اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ تر پروسیسز جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سی پی یو یوز کرتے ہیں اس کے بعد آئیو کر لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں واپس پھر سی پی یو تھوڑی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں soon so we can't make this general statement about all types of processes and all types of computer systems یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس سی پی یو پہ آپ یہ کوڈ جنریٹ ہوا ہے کس سی پی یو کے لیے ہو سکتا ہے ایک سی پی یو کے لیے جو کوڈ جنریٹ ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑا ہو فار دا سیم پروگرام ایک اور سی پی یو پہ وہ کوڈ چھوٹا ہو ہو سکتا ہے سی پی یو کا جو انسٹرکشن سائیکل ٹائم ہے وہ چھوٹا ہو اس لیے اس کو کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرنے میں کم وقت لگے گا and so on but in general ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اگر تو C P U bound process ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی آئیو سی پی یو برس بہت بڑی ہوں گی اور اگر ایک آئیو بانڈ پروسیس ہے تو اس کی آئیو جو سی پی یو برس ہیں وہ چھوٹی ہوں گی اچھا اب کس طرح کے پروسیسز کی سی پی یو برسٹ چھوٹی ہوگی یعنی وہ بن پروسیسز ہوں گے ایگزامپل جیسے ہم نے ڈسکس کی تھی پہلے بھی such as perhaps a processor یا ایڈیٹر ٹیکسٹ ایڈیٹر اس میں تھوڑی دیر کے لیے پروسیس جو ہے وہ سی پی یو کو یوز کرتا ہے پر to display character that you press on the keyboard اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے اس کو پروسیس کرنے کے لیے before it has to display on the screen زیادہ وقت دیر فور یہ ایڈیٹر جو ہے یہ آئی او میں لگا دے گا تو ایسے پروسیسز کی جو کہ جو کہ آئی او باؤنڈ ہوں گے ان کی سی پی یو برس بڑی چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور جو C P U bound processes ہوں گے جن میں لیٹ سے کوئی سائنٹیفک کمپٹیشن ہو رہی ہے ان میں سی پی یو برس بہت بڑی ہوگی تو ڈائگرام سے ہسٹوگرام سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر پروسیسز جو ہیں ان کی نیکسٹ سی پی یو برس بڑی چھوٹی ہوتی ہے اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ میں اگر دیکھیں آپ تو یہ بات میں کر چکا ہوں کہ ہم پرائمریلی شارٹ ٹرم اسکیجولر کی بات کر رہے ہیں وہ ریڈی کیو میں پروسیس جو ہوتے ہیں ان کو اسکیجول کرتا ہے اور پھر ایک پروسیس کو جب اسکیجول کر دیتا ہے تو ڈسپیچر کو کہتا ہے کہ اس کو اس کا کانٹیکٹ سوئچ کر دو ود دا کرنٹ پروسیس تو اگلی سلائڈ میں جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کی ہے کافی دفعہ تو اس لیے I just go through this very quickly the جب short term scheduler dispatch decide کر لیتا ہے کہ this particular process from the processes in the ready queue is going to be scheduled next تو یہ ڈسپیچر وچ از اندر piece of code in the kernel اس کو انووک کر دیتا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اس کو سی پی یو اب ملنا ہے تو ڈسپیچر کرنٹ پروسیس کی اسٹیٹ کو سیو کر لیتا ہے تاکہ جب دوبارہ اس پروسیس کو سی پی یو ملے تو اس کی اسٹیٹ کو لوڈ کر دیا جائے سسٹم میں اور وہ پروسیس جہاں ہے ابھی وہیں سے اپنی ایکسیکیوشن شروع کر دے ٹھیک ہے تو کرنٹ پروسیس کی اسٹیٹ کو سیو کر دیتا ہے یہ پروسیس جس کو اب سی پی یو ملنے اس کی اسٹیٹ کو لوڈ کر دیتا ہے سسٹم میں including the C P U state کے سی پی یو رجسٹر کی کیا ویلوز ہوں گی تاکہ یہ پروسیس اگر تو نیا پروسیس ہے تو یہ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے اگر یہ it is one of the processes which which has previously use the C P U تو اس کو اب دوبارہ لوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو دوبارہ ریسٹور اس کی اسٹیٹ کو کیا جا رہا ہے تاکہ جہاں پہ یہ رکا تھا پہلے وہاں سے اس کی ایکسیکیوشن شروع ہو جائے تو یہ کام ڈسپیچر کا ہوگا اچھا اب اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بات میں نے کی ہے ڈسپیچ لیٹنسی یعنی ڈسپیچر کتنا وقت لیتا ہے کانٹیکسٹ سوئچ کرنے کے لیے یعنی کرنٹ پروسیس سے سی پی یو لینے کے لیے اس کی اسٹیٹ سیو کرنے میں اور نیا پروسیس جو رن کرے گا اس کی اسٹیٹ ریسٹور کرنے کے لیے یا اس کی لوڈ کرنے کے لیے کتنا وقت اس کو لگے گا تو it is again its dependent on the C P U the in the machine ٹھیک ہے کئی سی پی یوز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ رسک آرکیٹیکچر ان کا کئیوں کو ہم کہتے ہیں ان کا سسک آرکیٹیکچر ہے تو ان کی انسٹرکشن سیٹ میں کس طرح کے انسٹرکشن ہیں for a given higher level language code کتنا ان کا مشین کوڈ جنریٹ ہوگا it varies depending upon the underlying lying architecture of the C P U تو اس لیے جو کوڈ ہوگا کانٹیکٹ سوئچ کرنے کے لیے وہ کتنا ایکسیکیوٹ ہوگا کتنا اس کو کام کرنا پڑے گا it is very much hardware dependent تو there are statistics available of real machines اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو you realize that for a typical C P U it is a few microseconds یعنی کانٹیکٹ سوئچ میں will take a few microseconds maybe ten to twenty microseconds of course few microsecond اچھا یہ تو بات اسکیڈولر اور ڈسپیچر کی اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر ان وہ کب ہوگا تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے چار ایونٹس لسٹ کیے ہیں which would cause invocation of the C P U scheduler ایک تو یہ ہے کہ the C P U switches from running to waiting state دوسرا ہے کہ from running to ready state تیسرا ہے from waiting state state to ready اور چوتھا ہے کہ پروسیس ٹرمینیٹ کر جاتا ہے اچھا اب اگر آپ دیکھیں ان چارے ریزنس کو تو پہلی ہم ایک میں کہہ رہے ہیں کہ the process which is currently using the C P U it is done using the C P U and it goes in waiting state ٹھیک ہے یہ ایک ریزن ہے کیوں یہ ریزن ہے کہ کرنٹ پروسیس نے اب سی پی یو یوز نہیں کرنا it has to go to waiting state so we don't want to have the C P U sit idle جب بھی یہ ایونٹ ہوگا تو ڈسپیچ سی پی یو اسکیڈر انوک ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ اگر ایک پروسیس نے ٹرمینیٹ کرنا ہے تو پھر بھی سی پی یو یوز کا ختم ہو جائے گا اس لیے اب سی پی یو کسی اور پروسیس کو دینا ہے تو کس پروسیس کو دیا جائے again the scheduler is going to be invoked اچھا ان دو صورت میں کہ اگر ایک کرنٹ پروسیس جو ہے یہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا اس کی کرنٹ سی پی یو برس ختم ہو جاتی ہے اور اس کو ہے یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے ان دو صورت میں ہم کہہ یہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اگر ایک process C P U use کر رہا ہے تو اس سے ہم سی پی یو لیں گے نہیں until it finishes its next C P U burst تو اس قسم کے اور پھر اس کے بعد ہم اسکیجولر کو انوک کریں گے ایسا جو ایک دفعہ سی پی یو کو سی پی یو سائن کر دیتا ہے ایک پروسیس کو اور وہ پروسیس اپنا نیکسٹ سی پی برس کمپلیٹلی ختم کر جب تک نہیں ختم کر لیتا اسے سی پی یو واپس نہیں لیا جاتا اس اسکیجولر کو ہم کہتے ہیں نان پری ایمپٹیو اسکیجولر یعنی پروسیس کو پری ایمپٹ نہیں ہم کرتے اس سے سی پی یو ہم لے نہیں لیتے in the middle of its C P U burst اچھا دوسرے باقی جتنے بھی قسم کے اسکیجولر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے پریمپٹیو اسکیجولر اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں جو بات میں نے ابھی کی کہ let me go back to the previous slide first کہ اس میں چار ایونٹس جو ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلا ایونٹ ہے کہ رننگ اسٹیٹ سے ویٹنگ میں گیا یعنی اپنے اس نے اپنا سی پی یو یوس سی پی یو برس ختم کر لیا پھر ویٹنگ اسٹیٹ میں چلا گیا اور چوتھے میں ہے کہ ٹرمینیٹس سو ان دونوں صورت میں جو اسکیجولر ہے اس کو ہم کہیں گے کہ دس از نانیمٹیو اسکیجولر اب ہم اگلی سلائڈ میں چلے جاتے ہیں دس از واٹ آئی سیڈ کہ جب ٹرمینیٹ پروسیس ہو جائے گا یا اپنا نیکسٹ سی پی یو برس ختم کر لے گا تو پھر اگر اسکیجولر کو انوو کیا جاتا ہے take the C P U away from a process in the middle of its C P U burst یعنی ابھی یہ سی پی یو برسٹ اس کی ختم نہیں ہوئی اور سسٹم نے اسکیجولر انو کر دیا اور سی پی یو اس پروسیس سے لے لیا گیا اچھا اس کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں دیر آر مینی ون کہ اگر ایسا کوئی سسٹم ہے جس میں پروسیسز کو پرائرٹیز اسائن کی جاتی ہیں ٹھیک ہے for example in system in university set up ہو سکتا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس کے جتنے پروسیسز ہوں گے ان کی ہائیسٹ پرائرٹی ہوگی اور اس کے بعد ہوگا کہ فیکلٹی پروسیسز جب رن کر رہے ہیں آن دس پرٹیکولر مشین تو ان کی پرائرٹیز اسٹوڈنٹس کے پروسیسز کی پرائرٹی سے کم ہوگی اور پھر یہ ہے کہ جو اسٹاف ہے ان کے جتنے پروسیسز ہیں ان کی پرائرٹی تیسرے لیول پہ ہوگی and so on and so forth اچھا جب let's say system currently there are either staff process running اور فیکلٹی پروسیسز رننگ اور ایک اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے اپنا پروگرام وہ کمپلیٹ کر رہا ہے اس نے کمپائل کیا اپنا پروگرام پروسیس اپنا رن کرتا ہے پروگرام تو ایک ہائر پرائرٹی پروسیس آ گیا تو اگر کرنٹلی سی پی یو ایک فیکلٹی کا پروسیس یوز کر رہا تھا تو if this system is using a preemptive scheduler تو because a student process has come in to the system جس کی پرائرٹی زیادہ ہے تو C P U current process سے لے لیا جائے گا ہینس دا نیم پری ایمپٹیو اسکیجولر اور یہ لے لیا جائے گا اور پھر اسٹوڈنٹ پروسیس کو اسائن کر دیا جائے گا اس کی ڈسکشن ہم ڈیٹیل میں کریں گے بھی تھوڑی دیر میں یا ان دا نیکسٹ لیکچر اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسکیڈلنگ کرائیٹیریا کیا یوز کرتے ہیں typically to evaluate scheduling algorithms performance اچھا پہلی دیکھ لیں آپ ہے کہ سی پی یو یوٹیلائزیشن ہم چاہتے ہیں کہ اسکیڈولر اس لیے یوز کریں کہ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کر دیں دوسرا کرائیٹیرین ہے تھرو پٹ تھرو پٹ کا مطلب ہے کہ number of jobs completed in unit time یعنی فار ایگزامپل ایک منٹ میں کتنے پروسیسز کے نیکسٹ سی پی یو برس ہم نے ختم کر دی ہے so this is going to be called throughput یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پروسیسز کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا اگر تو ہم سسٹم کی تھرو پٹ دیکھیں تو اس میں ہوگا کہ یونٹ ٹائم میں کتنے پروسیسز ختم کر لیتے ہیں اپنا کام اگر scheduling algorithm short term scheduler کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک یونٹ ٹائم میں کتنے پروسیسز نے اپنا نیکسٹ سی پی یو برس ختم کر لیے پھر ہم تیسرا کرائٹیرئن ہے turn around time turn around time کیا ہوتا ہے کہ پروسیس سسٹم میں آیا at T's equal to zero سے اور ٹیز اکول ٹو کے پہ وہ ختم ہو گیا تو the time it takes to finish is called process turn around time یعنی کسی وقت پہ آیا پھر کسی وقت پہ ختم ہو گیا دونوں ٹائم کا ڈفرینشیل جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوگا and it is not necessarily going to be equal to the next C P U burst of the process اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں ویل کنٹینیو ود دس دو اور چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں ویٹنگ ٹائم اور ریسپانس ٹائم اچھا ویٹنگ ٹائم جو ہوگا ایک پروسیس کا again we are in the context of the short term scheduler یہ ہوگا کہ ایک پروسیس ریڈی کیو میں آئے اور کتنی دیر تک اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ریڈی کیو میں یعنی it is ready to use the C P U but because of the scheduling the system it may be using a priority base scheduling یا کتنے پروسیسز ہیں سسٹم میں اس کو کچھ دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا پاسبلی ویٹ کرنا پڑے گا ان دا ریڈی کیو تو کتنی دیر ایک پروسیس ریڈی کیو میں ویٹ کرتے ہیں before it finishes its next C P U burst یہ تو سی پی یو برس کے کانٹیکٹ سے ہو جائے گا ویٹنگ ٹائم یا اگر اوور آل ہم دیکھیں کہ during the life of a process کہ ایک پروسیس کو ریڈی کیو میں کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم پروسیس کا ویٹ ٹائم اس کو کہیں گے and this is this slows down the completion of the process اور completion of its next C P U burst and this is not necessarily this is not good it is a bad thing to to happen a process ٹھیک ہے اس کو ہم جو اسکیڈولنگ الگ دم یوز کریں گے ان کا ایک کرائٹیریا جو کرائیٹیرین مین ہوگا وہ ہوگا کہ ویٹنگ ٹائم کو کم سے کم کر دینا of course this would depend کہ کس طرح کا سسٹم ہے ہو سکتا ہے کئی سسٹم میں we are not interest in minimizing the wait time لیکن ہم کہیں گے کہ ایک پرٹیکولر آرڈر میں پروسیسز ایکسیکیوٹ ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے جب کہ یہ کب یوز کیا جاتا ہے minimising the waiting time criterion اچھا آخری جو ہے کرائیٹیرین جو کہ یوز کرتے ہیں ٹو ایویلویٹ ایلگودمس وہ ہے رسپانس ٹائم کہ کسی ایلگودم کو یوز جب کریں گے تو کتنا رسپانس ٹائم ہوگا ایک پروسیس کے لیے یعنی ایک پروسیس کو یوزر نے رن کر دیا اور کتنا اس کو یوزر کو انتظار کرنا پڑے گا before the user is able to see the first output generated by the process this is not کہ ساری کی ساری آؤٹ پٹ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگی بٹ پہلی آؤٹ پٹ یوزر کو کب مل جائے گی یعنی سسٹم نے یوزر کے پروسیس کو کتنی دیر میں رسپونڈ کیا ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے response time of the of the process process کو آپ نے ٹی سیکل ٹو زیرو پہ سسٹم میں انٹر کر دیا آپ نے اپنی جاب سبمٹ کر دی پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا اس کو اگر ٹی کے پہ جا کے دو مائکرو سیکنڈ دو ٹائم یونٹ کے بعد یوزر کو اپنی پروسیس کی آؤٹ پٹ نظر آتی ہے تو ہم کہیں گے کہ رسپانس کا دو یونٹ آف ٹائمز ہے اچھا یہ کس کس کیس میں زیادہ امپورٹنٹ ہوگی طرح کے سسٹم میں زیادہ امپورٹنٹ ہوگی response time certainly you know اگر آپ کا بیچ سسٹم ہے تو اس میں رسپانس ٹائم کا اتنا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو یوزر انٹریکٹ نہیں کر سکتا اپنے پروسیسز سے تو یہ زیادہ ایشو جو ہوگا دو طرح کے سسٹمز میں ہوگا ایک ہے ٹائم شیئرنگ سسٹم اور دوسرا ہے real time system real time system میں تو رسپانس ٹائم جو ہے وہ تو بڑا اسٹرکٹ اس کے ٹائم ڈیوریشن ہوگی کہ اتنی دیر تک سسٹم نے رسپونڈ کرنے otherwise if the system does not respond to a request then the output is going to be useless ٹھیک ہے and the disaster which was to happen is going to happen اچھا وہ تو بڑے اسٹرکٹ ٹائم لمٹ ہوگی اس پہ لیکن اگر ٹائم شیئرنگ سسٹم دیکھیں جس میں ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہیں مشین کو تو رسپانس ٹائم اگر کم ہوگا تو سارے یوزرز جو ہے نا وہ خوش ہوں گے یعنی وہ will feel good about the system system and feel as if they own the system ٹھیک ہے تو اس لیے رسپانس ٹائم جو کرائٹیریا نا یہ پرائمریلی ٹائم شیئرنگ سسٹم اور ریئل ٹائم سسٹم کے اسکیجولرس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سے بیچ سسٹمس ٹھیک ہے اچھا اب اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہی بات جو میں بھی شروع کی تھی کہ آپٹومائزیشن جب ہم نے کرنی ہے کسی آپٹومائزیشن کا کرائٹیریا کیا ہے وہ ہے کہ ہم میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں C P U utilization maximize کرنا چاہتے ہیں throughput of the system minimize کرنا چاہتے ہیں turn around time for every process minimize کرنا چاہتے ہیں waiting time for every process اور منیمائز کرنا چاہتے ہیں response time for every process لیکن یہ اگین جیسے میں نے بھی کہا کہ it is not true for all kind of systems response time اور ویٹنگ ٹائم کو کم کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا for time sharing real time system as compare batch system but C P U utilization تو ہم چاہیں گے کہ ہر سسٹم کی ہر سسٹم میں سی پی یو یوٹیلائزیشن بہت ہائی ہو اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا آپٹومائزیشن کرائٹیریا اب ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں پرٹیکولر اسکیڈولنگ ایلگودمس کی سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے first come first serve scheduling algorithm اس کے بعد ہم دیکھیں گے شارٹیسٹ جاب فرسٹ اچھا فرسٹ کم فرسٹ سرو کو میں تھوڑا سا بریفلی بتا دوں یہ کرے گا کیا فرسٹ کم فرسٹ سرو میں ریڈی کیو میں جتنے پروسیسز آئیں گے جو سب سے پہلے پروسیس آئے گا اس کو سب سے پہلے سی پی یو دے دیا جائے گا جب وہ اپنا نیکسٹ سی پی یو برس ختم کر لے گا اور آئی او کسی کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا شروع کرے گا اس وقت یہ اسکیجولر جو ہے یہ ڈسائڈ کرے گا کہ ریڈی کیو میں جتنے پروسیسز ہیں ان میں سے جو پہلے پروسیس کے بعد آیا تھا ان ٹائم اس پروسیس کو سی پی یو دے دیا جائے گا وہ اپنا سی پی یو برس کمپلیٹلی ختم کرے گا پھر کسی ویٹ میں چلا جائے گا اس وقت اگلا پروسیس جو اس پروسیس کے بعد سسٹم میں آیا تھا اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا and so on and so forth یعنی آرڈر جو ہوگا کہ پروسیسز کو کب سی پی یو ملے گا it would depend on the time stamp at which they arrive into the system سب سے پہلے جو پروسیس آئے گا اس کو سب سے پہلے سی پی یو دے دیا جائے گا پھر اس کے بعد جو پروسیس ریڈی کیو میں آئے گا اس کو دے دیا جائے گا اس کے بعد جو ریڈی کیو میں آتا ہے پھر اس کو دے دیا جائے گا and so on and so forth اور یہ اسکیجولر جو ہے یہ نان پریمپٹیو ہے یعنی جب تک ایک پروسیس جس کو سی پی یو دے دیا گیا ہے وہ اپنی نیکسٹ سی پی یو بس ختم نہیں کر لیتا سی پی یو سے لیا نہیں جاتا so this is the basic idea behind first come first serve okay let's look at the slide and explain it through an example اب کریں گے ہم یہ کہ ایک سسٹم اسٹیٹ کو اسیوم کر لیں گے سسٹم اسٹیٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ کتنے پروسیس سسٹم میں ہیں ان کی نیکسٹ سی پی یو برس کتنی ہیں اور کس آرڈر میں وہ ریڈی کیو میں آئے تو آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ ہم سسٹم اسٹیٹ جو دکھائی گئی ہے تین پروسیسز ہیں P one P two and P three ان کی next C P U burst ہیں کہ پی ون کی next C P U burst twenty four time unit ہے پی ٹو کی تھری ٹائم یونٹ ہے اور پی تھری کی بھی تھری ٹائم یونٹس ہیں اور اسمپشن ہماری اس ایگزامپل میں یہ ہے کہ پروسیسز اس آرڈر میں ریڈی کیو میں آئے پی ون سب سے پہلے آیا پھر پی ٹو آیا پھر پی تھری آیا اب اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی ایکسیکیوشن ہو رہی ہوگی اب ان کی ایکسیکیوشن بھی اسی آرڈر میں ہوگی کہ پی ون کو پہلے سی پی یو دیا جائے گا پھر پی ٹو کو پھر پی تھری کو یہ شو کرنے کے لیے ہم ایک چارٹ یوز کرتے ہیں جس کو ہم گینٹ چارٹ کہتے ہیں تو گینٹ چارٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائم اسکیل پہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنی دیر ایک پروسیس نے سی پی یو یوز کیا ہے کب سی پی یو دوسرے پروسیس کو دیا گیا کب اس نے اس کو تیسرے پروسیس کو دیا and so on and so forth تو اس ایگزامپل کے گینٹ چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایٹ اٹیک ٹو زیرو جو نیچے ٹائم نمبرز نظر آ رہے ہیں آپ کو zero twenty four twenty seven اور thirty these are time units یعنی ایٹ ٹو زیرو اسکیجولر جب انووک کیا گیا پی ون کو سی پی یو دے دیا جائے گا کیونکہ یہ پروسیس سب سے پہلے ریڈی کیو میں آیا اس کی next C P U burst twenty four units of time ہے اتنی دیر کے لیے سی پی یو یوز کرے گا پھر اس کی سی پی برس ختم ہو گئی مے بی اس نے کوئی آئی او کرنی ہے یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنے سی پی یو اس سے لے لیا جائے گا اور جو دوسرا پروسیس سسٹم میں آیا تھا وچ از پی ٹو اس کو دے دیا جائے گا سی پی یو وہ تین ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا پھر اس سے اس کا سی پی یو برس ختم ہو جائے گا so at T to twenty seven P two کا سی پی یو برس ختم ہو گیا پھر پی تھری کو سی پی یو دے دیا جائے گا پھر پی تھری جو ہے تین ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا سی پی یو کو اور ایٹ تھرٹی پی تھری بھی اپنا سی پی یو برس ختم کر دے گا تو یہ گینٹ چارٹ میں آپ کو سارا نظر آ رہا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ ویٹ ٹائمز کتنے ہیں یہ تینوں پروسیسز کے اور پھر ہم ایوریج ویٹ ٹائم نکال لیں گے اچھا ویٹ ٹائم ایک پروسیس کا ہم کیسے نکال لیں گے ویٹ ٹائم نکالنے کا فار نان پریمٹیو اسکیجولرس سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک پروسیس کس وقت سسٹم میں آیا اور کب اس کو سی پی یو ملا ٹھیک ہے کیونکہ ایک دفعہ سی پی یو جب مل جائے گا ایک پروسیس کو تو وہ اپنا سی پی برس کمپلیٹلی ختم کرے گا پہلے پھر دوسرے پروسیس کو دیا جائے گا سو so, اس کیس میں ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ سارے پروسیسز جو ہے ریڈی کیو میں ٹیکل ٹو زیرو آئے تو سارے اگر ٹیکل ٹو زیرو پہ آئے لیکن آئے وہ اس آرڈر میں کہ پی ون پہلے آیا پھر پی ٹو آیا پھر پی تھری آیا تو پی ون کو جب ٹی زیرو پہ سی پی یو دے دیا جائے گا تو کتنی دیر اس کو سسٹم میں ویٹ کرنا پڑا ریڈی کیو میں کتنی دیر ویٹ کرنا پڑا فار زیرو ٹائم یونٹس کیونکہ زیرو پہ یہ ریڈی کیو میں آیا اور زیرو پہ اس کو سی پی یو مل گیا تو اس کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہوگا زیرو اچھا پی ٹو بھی زیرو ٹائم پہ آیا سسٹم میں اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ ریڈی کیو میں اس کا نمبر دو تھا it was the second process to get into the ready queue اس کو سی پی یو کب ملا گینٹ چارٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس کو سی پی یو ملا 27 سیون یونٹس آف ٹائم پہ سسٹم میں یہ آیا at equal to zero C P U اس کو ملا at equal to twenty four I am sorry تو کتنا ویٹ ٹائم اس کا ہو گیا 24 four minus zero which is twenty four units of time تو پی ون کا تو ویٹ ٹائم زیرو تھا پی ٹو کا ویٹ ٹائم کتنا ہو گیا twenty four units of time اب 27 سیون ٹائم یونٹس پہ پی ٹو بھی ختم ہو گیا اور پھر سی پی یو دے دیا گیا پی تھری کو تو پی تھری نے اس کو سی پی یو ملا ہے T to twenty seven system میں ریڈی کیو میں وہ کب آیا تھا ایٹ ٹیو ٹو زیرو تو اس کا ویٹ ٹائم ہو جائے گا twenty seven minus zero which is twenty seven تو پی ون کا wait time twenty four zero time units P two کا ٹوینٹی فور ٹائم یونٹس اور پی تھری کا twenty seven time units average wait time ہر پروسیس کا کتنا ہو جائے گا zero plus twenty four plus twenty seven divided by three تو سلائڈ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ نمبر آ رہا ہے seventeen so for this particular system state average wait time for a process for the given system state using first come first serve short term scheduler وہ ٹائم یونٹس آئے گا اچھا سلائڈ میں میں نے دکھایا نہیں کہ جی ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہوگا ایک پروسیس کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہوگا پی ون کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم سسٹم میں وہ آیا ٹی زیرو پہ کب یہ ختم ہو گیا اس نے نیکسٹ پی برس کب ختم کر لی ٹی ٹو ٹوینٹی فور تو کتنا ہو گیا اس کا turnaround time twenty four minus zero P two کا اگر ٹرن اراؤنڈ ٹائم آپ نے نکالنا ہو تو وہ کتنا ہوگا پی ٹو جو ہے ٹوینٹی سیون پہ ختم ہوا سسٹم میں کب آیا تھا اکول ٹو زیرو تو اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہو جائے گا 27 اسی طرح پی 3 30 پہ ختم ہوا سسٹم میں ٹیکل ٹو زیرو آیا اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہو گیا 30 ٹائم یونٹس اس طرح آپ ایوریج نکال سکتے ہیں کہ ایوریج پروسیس کی ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ تھرو پٹ نکال سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 30 ٹائم یونٹس میں تین پروسیسز نے نیکسٹ سی پی پرس ختم کر لیا ان کا تھرو پٹ سسٹم کا کتنا ہو گیا in terms of how many processes finish their next C P U burst in unit ٹائم وہ آپ اس سارے نمبرس کو ایڈ کر کے تھرٹی سے تھرٹی کو ڈیوائڈ کر دیں تھری پہ تو آپ کو آ جائے گا ٹین یونٹس آف ٹائم ٹھیک ہے پر پر پروسیس تو اس کو نکال لیں گے آپ ایک یونٹ میں کتنے پروسیسز ایکسیکیوٹ ہوں گے اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا فرسٹ کم فرسٹ سرو اچھا فرسٹ کم فرسٹ سرو کی ڈسکشن ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں دو چیزیں کر لوں ایک تو یہ کہ ایک اور ایگزامپل دکھا کے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پرفارمنس ہوگی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی it critically depend on the order in which processes arrive into the ready queue اور ان کی نیکسٹ سی پی پیوبرس کتنی ہیں دوسرا ایک اس کی جو میجر ڈرا بیک ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو کی اس کی بات کر لوں گا then will close the lecture for today and discuss the remaining schedulers in the next lecture and maybe next two lecture so اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ ایگزامپل یہی ہے کہ پی ون کی next C P U burst twenty four units ہیں پی ٹو اور پی تھری کی تھری ٹائم یونٹس ہیں لیکن ان کا arrival time into the ready queue is P two comes first followed by P three followed by P one ٹھیک ہے اب اگر یہ ارائیول ٹائم ان کا ہوگا ریڈی کیو میں تو ان کی ایکسیکیوشن کیسے ہوگی کب ان کو سی پی یو ملے گا ان واٹ آرڈر کہ پی ٹو کو پہلے ملے گا پھر پی تھری کو پھر پی ون کو تو گین چارٹ اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں تو یہی شو کر رہا ہے کہ پی ٹو کو ٹی کو ٹو زیرو پہ سی پی یو مل گیا اس نے تین یونٹ کے لیے سی پی یوز کیا at equal to three C P was given to P three اس نے تین یونٹ کے لیے یوز کیا at equal to six P three بھی ختم ہو گیا پھر پی ون کو ملا تو پی ون پیل ٹو تھرٹی پہ اس نے بھی اپنا نیکس سی پی برس ختم کر لیا اب اگر ویٹنگ ٹائمز نکالے جائیں P two P one P two P three کے تو پی ون کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہوگا it arrived into the system at equal to zero six پہ جا کے اس کو سی پی یو ملا تو اس کا ویٹنگ ٹائم چھ ٹائم یونٹس ہو گیا پی ٹو جو سسٹم میں آیا ٹی اکول ٹو زیرو اس کو کب سی پی یو ملا ایٹ ٹی ٹو زیرو تو اس کا ویٹنگ ٹائم زیرو ہو گیا پی تھری بھی سسٹم میں آیا ٹی اکول ٹو زیرو اس کو سی پی یو ملا at T equal to three جب پی ٹو نے ختم کر لیا اپنا next C P U burst تو پی تھری کا ویٹنگ ٹائم ہو گیا تھری ٹائم یونٹس تو ایوریج ویٹنگ ٹائم کتنا ہو گیا پی ون کا سکس ہے پی ٹو کا زیرو ہے پی تھری کا تھری ہے six plus three is to nine divided by three تین ٹائم یونٹس تو آپ دیکھیں پچھلی ایگزامپل میں جب آرڈر تھا P one P two P three تو average wait time seventeen time units تھا اس کیس میں average wait time three time units ہو گیا so the the performance of first come first serve depends critically on the order in which process is into the ready queue and next C P U burst یہ تو ہو گیا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کیا اور ہم نے دو ایگزامپلس دیکھ لیں کہ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں ایک جو میجر پرابلم ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو میں اس کو ہم کہتے ہیں کون وائے افیکٹ کون وائے افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایگزامپل اس طرح لی جا سکتی ہے کہ لیفٹ سے ریڈی کیو میں جتنے بھی پروسیسز ہیں ان میں جو سب سے آگے پروسیس ہے the process at the head of the ready queue suppose it is a C P U bound process اور باقی سارے پروسیسز آئیو باؤنڈ پروسیسز ہیں تو وہ سارے ویٹ کر رہے ہیں ریڈی کیو میں اسکیجولر نے C P U bound process کو سی پی یو دے دیا اب because it is a C P U bound process یہ بہت دیر تک سی پی یو کو یوز کرے گا اور اس سارے وقت میں جو آئیو باؤنڈ پروسیسز جن کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سی پی یو کی ضرورت ہے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے ریڈی کیو میں to get the C P U اور اس دوران او جو ڈیوائسیز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہوگی اچھا اب جب یہ C P U bound process یہ اپنا سی پی یو یوز ختم کر لیتا ہے اور مے بی تھوڑی سی آئی اس کو کرنی ہے وہ تھوڑی سی آئیو کرنے کے لیے جاتا ہے تو جتنے ریڈی کیو میں پروسیسز ہیں they are going to be given the C P U one by one وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سی پی یو کو یوز کریں گے اور اپنی آئیو کیوز میں آنا شروع ہو جائیں گے اور آئیو کریں گے in the the mean time C P U one process goes back into the ready queue پھر جب اس کو سی پی یو ملتا ہے it use the C P U for a very long time اور آئی باؤنڈ پروسیسز پھر واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں ریڈی کیو میں and they again wait there for the C P U bound process to finish using the C P U تو اس دوران جب یہ انتظار کر رہے ہیں then again the I O devices are sitting idle تو جب آئی جب C P U bound process C P U کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو آئیو ڈیوائسز آئیڈل ہو جاتی ہیں ساری اور جب وہ سی پی بون پروسیس آئیو کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ آئیو بون پروسیس جلدی جلدی سی پی یوز کر کے اپنی آئیو شروع کر دیتے ہیں تو سی پی یو میں بھی سٹنگ آئیڈل اس concept concept but this scenario is call the convoy effect کہ ایک process C P U bound process C P U use کر رہا ہے اور باقی پروسیس اس کے پیچھے انتظار کر رہے ہیں اس کا اور جب وہ آئی او کرنا شروع کرتا ہے تو یہ آئی او باؤنڈ پروسیس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یوز کرتے ہیں سی پی یو اور اپنی آئی او شروع کر دیتے ہیں and again they go back in ready queue waiting for the C P bound process to finish its next C P U first so this is the major disadvantage of the first come first serve اب میرا خیال تو تھا کہ ہم first shortest of first algorithm کو بھی ڈسکس کر لیں گے لیکن ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں just I want to camp what we did in today's lecture تو اگر آپ یاد کریں ہم نے بیسکلی دو چیزیں کی ہیں آج ایک تو یہ ہے کہ ری کیپ کیا تھا تھریڈس کو اور میں نے دو ایگزامپلز پی تھریڈس کی لی تھیں consider two programs which were using P threads library functions ایک کیس میں دو تھریڈس تھے مین تھریڈ اور ایک تھریڈ جو مین نے کریٹ کیا دوسرے کیس میں ہم نے پانچ ایڈیشنل تھریڈس کریٹ کیے ان دا مین فنکشن سو اس کیس میں ایک پروسیس میں ہم نے چھ تھریڈ کریٹ کیے by using the P thread library functions اچھا پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی شارٹ ٹرم اسکیجولر کی کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کیا ہوتا ہے it schedules process which are in the ready queue اور اس کا کیا کیا کرائیٹیرین ہم یوز کرتے ہیں to evaluate the performance of scheduling algorithm اس میں ہم نے کہا کہ the turn time for process the throughput of the the system waiting time for process and so on and so forth ٹھیک ہے اس کی بات ہم نے کی اور پھر آخر میں ہم نے پہلا اسکیڈولر ڈسکس کرنا شروع کیا جس کو ہم first first come first serve کہتے ہیں یعنی جس آرڈر میں پروسیسز ریڈی کیو میں آئیں گے اسی آرڈر میں ان کو سی پی یو ملے گا اور جب تک ایک پروسیس اپنا سی پی یو برس ختم نہیں کر لے گا تو اسے سی پی یو نہیں لیا جائے گا اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نان پریمپٹیو اسکیڈولنگ ایلگم ہے اور نان پریمپٹیو اسکیڈولنگ ایلگزم کی ہم نے یہ ڈیفینیشن کی تھی کہ جب تک ایک process C P U use completely نہیں کر لیتا اپنا نیکسٹ سی پی یو برس ختم نہیں کر لیتا اس سے ہم سی پی یو نہیں لیتے واپس تو اور اس کو ہم کہتے ہیں نان پریمپٹیو اسکیجولر تو یہ بات ہوگی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی آخر میں ہم نے کہا کہ اس کا میجر جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ کون وائی افیکٹ ہے اب اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ دو اسکیجولنگ ایلودمس کی بات کر لیں شارٹیسٹ آف فرسٹ اور راؤنڈ رابن کی اور پھر اس کے اگلے لیکچر میں ہم باقی اسکیجولس کی بات کر لیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم السلام علیکم students welcome to lecture fifteen of the operating systems course if you recall we started discussing the C P U scheduler ہم نے بات کی کہ سی پی یو اسکیجولر ہوتا کیا ہے پرائمریلی میں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر جس کی بات ہم نے دو تین لیکچر پہلے کی تھی وہ ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کب پڑتی ہے اس کے ایکسیکیوٹ کرنے کی اور پھر ہم نے کرائیٹیریا ڈفرنٹ ڈسکس کیا ٹو ایویلویٹ اسکیجولنگ اسکیجول اور فائنلی ہم نے first come first serve scheduler کی ڈسکشن کی اب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور شارٹ ٹرم اسکیجولرس کی ڈسکشن کریں گے آج لیکن اس سے پہلے آج کا ایجنڈا ذرا دیکھ لیں اچھا آپ جیسے سلائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایجنڈے میں ہم پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے اس کے بعد ہم شارٹ ٹرم اسکیجولر میں دو تین کے ڈسکشن کی کوشش کریں گے کریں ایک تو ہے شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر پھر ہے راؤنڈ رابن اسکیجولر اور اگر وقت ملا then we'll talk about multi level queues scheduling اور multi level feedback queues queues scheduling اور پھر لیکچر کو ریپ اپ کریں گے